كلامنا كلامنا كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد أوسط آخر معزز اللہ تبارک تعالی نے جو عبادتیں مشروع فرمائی امت مسلمہ کو جن میں اہم ترین عبادتیں نماز ہے روزہ ہے زکاف ہے حج بیت اللہ ہے اور ان تمام کی بنیاد کلیم طیبہ عقیدے کی درستگی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس کے بعد کے جو اعمال ہیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج بیت اللہ آپ غور فرمائیں اللہ کے یہاں حقوق العباد جو علماء کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر سخت طے مسئلہ حقوق العباد کا حقوق اللہ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کریم ہے رحیم ہے مشفق ہے مہربان ہے اور ذرا ذرا سے بہانے پر مغفرت کی دریاؤں کو اللہ تعالیٰ بہاتا ہے یہ سننے میں بھی آیا ہے دیکھنے میں بھی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی ہے لیکن جو عبادتیں نماز روزہ زکوٰۃ حج بیت اللہ لگتا ہے کہ یہ خالص حقوق اللہ سے متعلق ہیں بھائی نماز ہے اس میں شوہر پڑھتا ہے تو بیوی کا کیا لینا دینا بیوی پڑتی ہے تو شوہر کا کیا لینا دینا شیخ پڑتا ہے تو مرید کا کیا لینا دینا شاگرد پڑھتا ہے استاد کا کیا لینا دینا زکات ہے مال کی پاکی ہے تہارت ہے میں اپنے مال کی زکات نکالوں گا میرا مال پاک ہوگا میں روزے رکھوں گا میرے درجات بلند ہوں گے میں حج کروں گا عمرہ کروں گا میرے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی لیکن آپ غور کریں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھنے میں جو بڑی چار عبادتیں توحید کے بعد اسلام کی بنیاد تو پانچ چیزوں پر ہے ایک کلیم طیبہ اس کے بعد یہ چار چیزیں جو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بھی اللہ نے مخلوق کی شفقت اور مہربانی اور رحم و کرم کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے نماز کا مسئلہ ہے نماز کیا گھر میں نہیں ہو سکتی گھر میں اگر کوئی نماز ادا عورت پڑتی ہے تو نماز ادا ہو رہی ہے مریض پڑھتا ہے اگر نہ ادا ہونا ہوتا تو گھر کے اندر عورت کی نماز کو اللہ کیوں قبول کر رہا ہے جنگل میں گئے گھر تو گھر اگر کوئی قبلہ بھول گیا اس نے تحری کی اس نے ڈھونڈا اس نے کوشش کی اور اس کو جو سمجھ میں آیا اس نے اس سمت نماز پڑھ لی اور بعد میں پتا چلا کہ جس سمت میں نے نماز پڑھی وہ قبلہ نہیں تھا علماء کہتے ہیں کہ تحری کی اشتہاد کیا اس کے لیے ایک اجر ہے اور نماز پڑھ لی اشتہاد کے نتیجے میں اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں فائنما توولو فسم و اللہ مسجد جماعت گھر تو دور کی بات بغیر قبلے کے جنگل میں تحری کے ساتھ اشتہاد کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول فرما رہے ہیں لیکن مسجد میں جماعت کے ساتھ واجب کی اللہ نے نماز کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رحم دل ہیں نرم دل ہیں مشفق ہیں مہربان ہیں اور اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں یہ امت جہاں یہود و نصارہ کے تہذیب کا تمدن کا شکار ہو گئی اور کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں آقا نے فرمایا کہ میری امت ایک چپل دوسرے چپل کی طرح جیسے برابر ہوتے ہیں میری امت بالکل یہود و نصارہ بنو اسرائیل کی طرح چلے گی حزم نہ علی بن نہ علی حتہ کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت کا فرد بھی اپنی ماں سے مکالا کرے گا اتنی اس کی آمیزش ہے یہودیت سے نصرانیت سے ایک سوال چل پڑا ہے بڑی بڑی مسجدوں کے بڑے بڑے ملا لمبی لمبی داڑیاں والے خان خاں والے امامے والے اس دھوکے کے اندر مبتلا ہیں ایک عنوان چل پڑا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا اور یہ سکھایا ان حرامی کتوں نے یہ جہاد کے دشمنوں نے یہ اسلام کے دشمنوں نے تلوار اور اخلاق کو انہوں نے کاٹ دیا جیسے حنفیت کو اسلام کو کاٹ دیا ہنفیت اسلام کے مقابلے میں نہیں کہ انڈیا اور پاکستان دو ٹیمیں الگ ایسا الگ الگ ٹیمیں نہیں ہنفیت اسلام کا ایک شہر ہے حنفیت اسلام کی ایک لونڈی ہے اسلام کی ایک خادم ہے یہ مقابلے میں لا کر کھڑا کر کر ذہن یہ دیا کہ یہ دونوں الگ الگ ٹیمیں ہیں ان کا مقابلہ ہے یہ اسلام دشمن انگریز کتوں کی یہ سازش ہے اسی طریقے سے ایک عنوان اٹھایا اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا تلوار کی نفرت امت کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی تلوار امت کے ہاتھوں سے چھڑائی اور تلوار اور اخلاق کو کاٹ کر رکھ دیا کہ جو باخلاق ہوگا وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا جو اخلاق والا ہوگا وہ سخت بات نہیں کہہ سکتا اب اس کے لائق جو بھائی بزرگوں دوستوں کی باتیں ہمارے نبی نرم دل تھے اخلاق والے تھے کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے کسی کو ڈپٹتے نہیں تھے کسی کو اونچی آواز سے بات یہ سب میں روزے کی حالت میں جمعہ کے ممبر پر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا میں کہہ رہا ہوں یہ سب کتے بڑے کتے اور سوروں کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں اخلاق اور تلوار یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں مستقل اس پر انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ بات کریں گے آج وہ عنوان نہیں ہے رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ زکات ادا کرتا ہے اور عموماً اس عنوان کو ہم دوسرے تیسرے جمعہ میں تیسرے چوتھے جمعہ میں کیا کرتے تھے لیکن بہت سارے احباب کوئی پہلے اشرے میں اور کوئی دوسرے اشرے کے عوائل میں اور یہ عنوان وہ نہیں ہے کہ جو مقرر یہ کہہ کر ٹال دے کہ بھائی گزشتہ سال یہ عنوان آیا تھا اب ضرورت نہیں اسلام کے محکم مستحکم اور مضبوط فرائض اور اسلام کی ٹھوس بنیادوں میں یہ زکات ہے اس کو ایک سال میں کہہ کر زندگی میں ایک مرتبہ سلاۃ و تنظوی کی طرح پڑھ کر ٹلایا نہیں جا سکتا رمضان کے روزے مستحکم فریضہ ہیں ان کو بار بار کہا جاتا رہے گا زکات مستحکم فریضہ ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا رہے گا نماز ایک مضبوط پلر ہے ستون ہے اس کی بات بار بار آتی رہے گی تو میں نے یہ عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز کے بارے میں جو نماز ہر جگہ ہو سکتی تھی فرمایا جو مسلمان جماعت چھوڑ کر گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں میرا جی چاہتا ہے لکڑیاں اس گھر پر جمع کر دوں اور اسے آگ لگا دوں یہ کون سا اخلاق تھے آپ کے کیا آپ اخلاق سے ہٹے ہوئے تھے بتلائیے یہ یہودی کتوں کی سازش کے نہیں من کر اور دین کے اندر سختی کرنے کو انہوں نے دہشت گردی کا عنوان دے دیا اور کارخانے کے ملازم اپارٹمنٹ کے چوکی دار سے لے کر بڑی بڑی مسجد کے ملا اور بڑے بڑے مدرسے کے محتمیم اس کا شکار ہو گئے آپ کسی محتمیم کو فون کر کر پوچھئے یہ دین اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے اللہ اکبر یہ دین ان دینا یسرن اللہ کے نبی نے فرمایا لینو معاملہ کرو یسرو ولا تو آسانی کا معاملہ کرو سختی کا معاملہ مت کرو اللہ اکبر یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا کہ تلوار سے دین پھیلا بدر میں کیا ہو رہا تھا بدر میں ساس بہو کا سیریل چل رہا تھا ہنین میں کیا ہو رہا تھا تبوک میں کیا ہو رہا تھا اور جس جتنا ہو رہا تھا نبی نے ستائیس مرتبہ تلوار کو اٹھایا کیا ہو رہا تھا ان یہودی اور ان نصارہ یہ امریکی کتوں کی حرام زادوں کی سازش اور یہ مولوی ارے داڑھی منڈا کارخانے کا مالک scrap merchant painter tinker driver یہ اگر سازش کا شکار ہوتا اور کوئی بات تھی ملا لو یہ سرو ولا تو سرو نرمی کا معاملہ کرو دین کے اندر سختی نہیں ذرا اس کی لنگی کھینچ کر تو دیکھو ذرا کسی غریب شریعت کو امیر شرارت کہہ کر دیکھو ہوم منسٹر تک چلے جا کہاں گئی حدیث کہاں گیا کہ بھائی بھائی ہونا آپس میں مل جل کر رہنا یہ سب دین کی قربانی کے لیے ہے داڑھی مٹا رہا ہے خاموش بیٹھو نماز چھوڑ رہا ہے خاموش بیٹھو رنڈیوں کے کپڑے اپنا رہی ہے عورت یس ولا تو یہ کب ہے میرے محبوب کی سنتوں کے جنازے نکالنے کے لیے اس کی ایک انچ لے لو ایک انچ زمین لے لو کپڑا سلانے کے لیے ٹائلر اور درزی کو یہ دے پو میٹر کپڑا درزی چرا لے چکا لے وہاں یہ حدیث کہاں گلی چلی گئی قرض دینے والا مکان کا کرایہ دینے والا رات کو دینا تھا صبح میں دے کہاں گئی حدیث یہ حدیث دین کی قربانی کے لیے آخا نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں یہ کون سا اخلاق تھا یہ کون سا آپ کا کیریکٹر تھا یہ کون سے سیرت کا نمونہ تھا آگ لگاتے وقت آگ لگانا یہ بھی سیرت ہے تلوار اٹھاتے وقت تلوار اٹھانا یہ بھی سیرت ہے تیر مارتے وقت تیر مارنا یہ بھی سیرت ہے جان دیتے وقت جان دینا سیرت ہے تو جان لیتے وقت جان لینا بھی سیرت ہے معاف کرنا سیرت ہے انتقام لینا بھی سیرت ہے یہ ہجڑوں کی زندگی یہ کتوں اور بزدلوں اور لم اور گیدڑوں کی زندگی اسلام نہیں سکھاتا یہ کیوں اتنا سخت رشاد آپ نے فرمایا کہہ سکتے ہیں آخا نماز تو عورت پڑھ رہی ہے مریض پڑھ رہا ہے جنگل میں مسافر پڑھ رہا ہے اگر اس کی ہوتی ہے تو ہماری بھی ہوتی ہے جماعت کیوں رکھی اس لیے رکھی کہ جماعت کے اندر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں کوئی الحال کوئی غریب کوئی یتیم کوئی یسیر کوئی مسافر کوئی مجبور آپ ان کو دیکھ کر ان کی ضرورت اور ان کے تقاضوں کو پورا کرے نماز دیکھنے کے اندر حقوق اللہ سے متعلق ہے لیکن نماز کا ایک پہلو حقوق العباد سے لگا ہوا ہے جماعت کا مقصد یہ ہے کہ جماعت کے اندر جمعہ کے اندر عیدین کے اندر لوگ جمع ہو کر اپنے بھائیوں کے احوال اور قواعد معلوم کر کر ان کی نصرت کرے اور ان کی اعانت کریں اسی لیے حدیث پاک میں ہے خام الخطیب فلا سلاد ولا کلام کہ خطیب جب ممبر پر کھڑا ہو جائے خطبہ دینے کے لیے تو آخا نے فرمایا کہ نماز بھی نہیں بات بھی نہیں ایک صحابی آئے خطبہ شروع ہونے کے بعد اور مسئلہ کیا تھا نماز نہیں پڑھنا اور بات نہیں کرنا آخا نے ان سے فرمایا کہ اب تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر میرا خطبہ ہوتا رہے گا لیکن تم جو سنتے ہیں جمعہ سے پہلے کی آپ کھڑے ہو کر پڑھو صحابی نے پڑھا علماء اور محدثین بیان یہ فرماتے ہیں وہ صحابی پھٹے ہوئے پیون لگے کپڑے پہن کر آئے تھے مطلوب الحال تھے آپ کو سنت پڑوا کر آپ نے جمعہ کے دن لوگوں کو اس طرف متوجہ فرمایا اے لوگوں یہاں دو ڈبکیاں مار کر جانا اسی لیے تو ہم گالیاں دیتے ہیں بھیڑ کے بعد اور بھیڑ کا بچہ آنے والا وہ کیا کسی غریب کی حالت دیکھے گا کسی مفیس کی حالت دیکھے گا آئے وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے حلال کاروبار ایک کتے کا سور کے پاخانے کے برابر ہو جاتا ہے بد نصیب ہے وہ مسلمان جس کا وقت کارخانے کے اندر آفسوں کے اندر سرکاری محکموں کے اندر کتے کی طرح دم ہلا کر جن کی وفاداری کے اندر وقت گزرتا ہے اور جمعہ جس کے لیے وہ قتل کرتا ہے اس کی بڑی بدنسیبی ہے ایسے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی ڈیوٹی تلاش کرے کہ جمعہ پڑھ سکے مسلمانوں کی کئی نسلیں اور مسلمانوں کے کئی خاندان قبیلے ایسے کالجز اور ایسی یونیورسٹیاں اور ایسے عیسائی اور امریکن مشنریز ادارے جان بوجھ کر وہ ڈنر ٹائم ایسے وقت میں رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے جمعہ میں نماز پڑھنا چاہے یا جمعہ کی نماز میں زہر بھی پڑھنا چاہے نہ پڑھ سکیں اور ایسا پہرا لگاتے ہیں ایسا ماحول دیتے ہیں کہ وہ جمعہ ہی ادا نہ کر سکیں اور آقا نے فرمایا کہ تین جمعہ جو مسلسل جمعہ کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں یہ سب یہ کام کر مسلمان کو احساس ہی نہیں ہے مسلمان کو ڈگریاں چاہیے مسلمان کو امریکہ کی غلامی چاہیے مسلمان کو انگریز کا جھوٹا چاہیے مسلمان ان کے طور طریقوں پر برنے مٹنے کے لیے تیار ہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے خیالات اور اپنے نظریات کا وہ ان کو شکار بنائے جمعہ عیدین جماعت مخلوق کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے جماعت کے اندر محلے کی سطح پر جمعہ کے اندر گاؤں کی اپنے علاقے کی محلے کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سطح پر اور عید کے اندر شہر کی سطح پر احوال معلوم ہوتے ہیں اور حج کے اندر انٹرنیشنل لیول پر فلسطین کی کیا حالت ہے افغانستان کی کیا حالت ہے شاید کچھ کتے جن کو دین سے مناسبت نہیں ہے اور دین سے تعلق نہیں ہے اور یہ کالجوں کی پیداوار اور انگریزوں کے کراسنگ کے مچھے کی پیداوار وہ یہ سوچتے ہوں گے آخر زکات کے بیان میں آخر جمعہ کے بیان میں یہ امریکہ کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ مجاہدوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ افغانستان عراق یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے خون ہیں یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے اور مسلمان پورے عالم کے اندر ایک جسم کی طرح ہیں جماعت اللہ نے اس لیے رکھی ایک دوسرے کے احوال معلوم ہو اللہ نے جمعہ اس لیے رکھا کہ ایک دوسرے کی کیفیتیں معلوم ہو ایڈین اللہ نے اس لیے رکھا کہ شہری اور نیشنل سطح پر قوم کے حالات کی آگاہی ہو حج اللہ نے اس لیے رکھا کہ انٹرنیشنل لیول پر پورے عالم اسلام کے اندر شام کے اندر لبنان کے اندر سوڈان کے اندر مصر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں پر کیا بیت رہی ہے ہم کھا کر آرام سے سو رہے ہیں ان بھائیوں پر جو ہے کیا ظلم کی چکی چل رہی ہے ایک مسلمان کا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ایمانی فریضہ ہے اسی طریقے سے شریعت نے کہا کہ آپ بھوکے رہو پیاسے رہو رمضان المبارک کے اندر کیا اللہ تعالیٰ دانے پانی کو اور غلے اناج کو بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے جتنا انسان پوری دنیا کے کھاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کے اندر ایک مچھلی رکھی ہے وہ مچھلی ایک نوالے کے اندر پورے انسانوں کا کھانا ایک وقت کے ایک نوالے کے اندر کھا لیتی ہے میرا اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو پالتا ہے اندے شام کو پالتا ہے چڑیا کو پالتا ہے کتے اور سور کو پالتا ہے اللہ کے یہاں نہ غلے کی کمی نہ اناج کی کمی نہ روزی کی کمی نہ رزق کی کمی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے روزہ رکھوا کر جب بھوکے رہتے ہو پیاسے رہتے ہو تمہارا بھائی افلاس کی حالت میں فخر و کی حالت میں تنگ دستی کی حالت میں تمہارا پڑوس اور تمہارے خاندان کی بیوائیں اور مسکینیں جب بھوک سے تڑپتے ہوں گے اور پیاس سے تڑپتے ہوں گے جو حالت تمہیں روزے کی حالت میں محسوس ہو رہی ہے اللہ ان غریبوں کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے روزے کی فرضیت کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا کہ اپنے بھائیوں کا خیال کرو نماز کے اندر خیال عید کے اندر خیال حج کے اندر خیال روزے کے اندر خیال اور زکوٰۃ کا پہلو اصل میں یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر شرعی طریقے سے ادا کر دی جائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ایک عورت نقاب والی ایک مسلمان عورت برقے والی عزت کو داؤ پر لگاتے ہوئے عصمت کا سودا کرتے ہوئے عزت اور پاک دامنی کو چار کو چاک چاک کرتے ہوئے کہ اپنے بیٹوں کا پیٹ پالے اپنا پیٹ پالے اپنے خامد کو پالے میرے رب کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک انگریز کی اولاد یہ کام کر سکتی ہے یہودی اور نسارا پلے اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والے گائے کو معبود اور بھگوان بنا کر اس کے پیشاب کو پوتر جان کر اور اس کے پاخانے کو پاک جان کر اپنے جسم اور اپنے مکانوں کو لپنے والے وہ تو اپنی عورتوں کا سودا کروا سکتے ہیں مسلمان اگر صحیح طریقے سے اسلامی زکات کا فریضہ انجام دے دے اور صحیح طریقے سے اس فریضے کے انجام دہی کر دے میرے رب کی قسم نہ کوئی بھوکا ملے گا نہ کوئی پیاسا ملے گا نہ کوئی ایڑیاں رگڑ کر مرتا ہوا ملے گا نہ کوئی بھوک اور کی وجہ سے خودکشی کرتا ہوا ملے گا نہ کوئی مریض دواؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اس کے رک جائیں گے آج مسلمان اسلام کے اس اہم ترین فریضے سے غافل ہے اور اگر کر بھی رہا ہے شریعت کے دائرے کے اندر اسلامی حدود اور اسلامی قوانین کے دائرے کے اندر وہ کام نہیں کر رہا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے یہ کام کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس زکات کے ایک پرندے کے بدولت دنیا سے فخر و فاقے کو ختم کر دیں گے اور دنیا سے تندستی کو ختم کر دیں گے غریبی کو مٹا دیں گے کوئی عورت اپنی عزت عفت اور پاک دامنی کا سودا نہیں کرے گی اور کوئی قرض کے بوجھ تلے دب کر خودکشی کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا آج مسلمان اس اہم ترین فریضے سے یا تو غافل ہے یا ادا کر رہا ہے اپنی مرضی سے ادا کر رہا ہے اور جیسے چاہ کر کہ اپنے من چاہے سفیروں کو کچھ رقم دے دی یا وہ مدرسے جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں سیٹ صاحب حاجی صاحب ماشاء اللہ آپ نے تو حاکم تائی کی یاد کو تازہ کر دیا اور دو بسکٹ کے ٹکڑے ان کے گھر میں کھا کر کتے کی طرح دم ہلا کر ان سے وہ زکات اینٹ لیتے ہیں اور زکات ہڑپ لیتے ہیں بس وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے ایک مدرسے کو زکات دے دی نہ مال کا حساب نہ زیور کا حساب نہ تاریخ کا حساب اور نہ شریعت کے قوانین کو مد نظر رکھا نماز اندازے سے نہیں پڑھی جا سکتی روزہ اندازے سے نہیں رکھا جا سکتا حج اندازے سے نہیں کیا جا سکتا دنیا کا کوئی کام اندازے سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے آپ تیراکی نہیں کر سکتے آپ بجلی اور کرنٹ کا کام نہیں کر سکتے جھٹکا لگ جائے گا لیکن شریعت اتنی سستی ہے کہ مسلمان زکوٰۃ کے اس عمل کو جو عمل اسلام کا محتم نشان اسلام کا ایک مضبوط ترین اور ایک اہم ترین پلر اور ستوب کا مقام رکھتا ہے آج مسلمان اس فریضے سے غافل ہے کسی کو چاول کا موٹا دے دیا کسی کو گنجی کے کپڑے دے دیے کسی جو ہے وہ سفیر چاپلوسی کرنے والا محتمل جی حضوری کرنے والا کچھ رقم اس کو دے دی اور زکات کے نام پر دے دیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے زکات کے فریضے کو ادا کر دیا دیکھیے کلام پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا خطرناک عذاب زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں زکات نہ دینا ایک آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اس کے لیے بھی یہ وعید ہے اور ایک آدمی زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن طریقے سے نہیں دے رہا ہے اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم کہ جو لوگ خزانے کو جمع کر کے رکھتے ہیں چاندی کو سونے کو مال تجارت کو اور کیش کو روپیوں کو اور اس کی زکات نہیں نکالتے اللہ نے فرمایا فبشر ہوں بھی آداب علیم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی اور قرآن کے مفہوم کو جاننے والے قرآن سے انسیت رکھنے والے قرآن سے تعلق رکھنے والے یہ لفظ عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب اللہ دینے والا زکات کے نہ دینے والے کو گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے زندگی حرام ہو جائے گی زندگی اجیرن بن جائے گی کہ جہنم کا پیدا کرنے والا سام بچو کو پیدا کرنے والا اگر عذاب علیم کے دینے پر آ جائے زکات نہ دینے والوں کو کتنا سخت ترین عذاب ہوگا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں ہوں ارے بھائی خوشخبری اچھی چیز کی دی جاتی ہے ایک ماں باپ کو لڑکیاں ہو رہی تھی لڑکا پیدا ہوا تو خوشخبری دی گئی لڑکے کی اور لڑکے پیدا ہو رہے تھے لڑکی پیدا ہوئی کچھ خبری دی گئی ایک غریب کی لاٹری نکل گئی ایک غریب امیر ہو گیا ایک غریب مالدار ہو گیا کچھ خبری دی گئی ایک لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کا رشتہ ہو گیا اس کو مبارکبادی دی گئی لیکن اگر کوئی آدمی آ کر کہے مبارک ہو صاحب کہا کیا تمہارا گھر جل گیا تمہاری اماں مر گئی تمہارے باپ کا جنازہ نکل گیا تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک تو اس حادثے کی وجہ سے دل زخمی ہوا تھا اور دوسرا کہنے والا مبارکبادی دے رہا ہے اللہ تبارک تالا زکات خور زکات کو کھانے والا غریبوں کا خون چوسنے والا یتیموں مسکینوں بیواؤں اور جو ہے مستحقوں کا مال چوسنے والا زکات خور زکات کا مال کھاتا ہے سموسا بنا کر پوری بنا کر روٹی بنا کر بریانی بنا کر چکن بنا کر اور مرغ مسلم بنا کر لکھ لے لکھ لے زکات خور لکھ لے اس مرغ مسلم کی رگوں کے اندر غریب کا خون دوڑ رہا ہے اس سموسے کے اندر تینوں نہیں بیواؤں کی یتیموں کی اور مجبوروں کی اور مظلوموں کی مستحقوں کی آہیں لگی ہوئی ہیں اور تجوری کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے یہ مال سونا نہیں یہ مال چاندی نہیں یہ مال پانچ سو ہزار کے نوٹ نہیں میرے آقا نے فرمایا قبر کے اندر جائے گا ایک اجدا جس کے منہ سے ذہن کی وجہ سے کف نکل رہا ہوگا اور وہ پھن مارے گا مردہ ستر گز زمین کے اندر دھس جائے گا اور وہ مردہ اس سے کہے گا کہ میرا معاملہ صاف ہے میں عابد ہوں میں زاہد ہوں میں پرہزگار ہوں میں سیٹ ہوں میں متولی ہوں میں امام ہوں میں حاجی ہوں میں قلعہ ہوں وہ کہے گا تو سب کچھ ہے لیکن تو اپنے مال کی زکات نہیں نکالا کرتا تھا میں وہ ہوں کہ جو مال تو زکات نہیں نکالا کرتا تھا حضرات زکات جس پر فرض ہو چکا ہے اور یہ فریدہ جس پر عائد ہو چکا ہے وہ تیار ہو جائیں قبر میں ڈسے جانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں جہنم کے اندر جانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں ان کے منہ پر داغا جائے گا ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا اور ان کو خطرناک قسم کا عذاب دیا جائے گا شریعت کا ایک مستحکم ایک کمی اور ایک مضبوط پلر ہے ایک ستون ہے کوئی پھٹا نہیں کوئی مذاق نہیں لہذا اگر کسی کے پاس چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت جو آج کی ویلو تیس پر پانچ ہزار روپئے کم و بیش ہے یہ چاندی کی قیمت بڑھتی ہے گھٹتی ہے وہ زکات کا ایک دن متعین کر لے کہ دس رمضان کو گیارہ رمضان کو یا اس کا جب سال ہوتا ہے وہ سال کا دن جب ختم ہوتا ہے اس قبری مہینوں کے اعتبار سے انگریزی مہینے نہیں چلتے قمری مہینوں کے اعتبار سے وہ دن سونا چاندی مال تجارت اور کیش گولڈ سلور نقدی اور مال تجارت مال تجارت کپڑوں کی تجارت کیا کرتا تھا سونے چاندی کی تجارت کیا کرتا تھا برتن کی تجارت کیا کرتا تھا جوتوں کی تجارت کیا کرتا تھا جس چیز کی جو آدمی زمین کی تجارت کر رہا ہے اس دن زمین کی ویلو اس کو لگانی پڑے گی تو مال تجارت کی ویلو کیش سونا اور چاندی اور شریعت نے اتنی آسانی رکھی اتنی آسانی رکھی یہ نہیں کہا کہ آج مال آ گیا زکات نکال دو آج جو ہے روپیہ پیسہ آ گیا زکات نکال دو شریعت نے کہا ایک سال اس پر بیتے گا ایک سال کے اندر جو کھایا جو پیا جو ہچکو گئے جو بیٹی کی شادی کی جو گھر کی تعمیر کی جو زمین اپنے لیے خریدی جو باغ اپنے لیے خریدا جو کار اپنے لیے خریدی جو اسکوٹر اپنے لیے خریدا جو بچوں کو ڈونیشن دیا ایڈمیشن دیا اسکول کی فیس دی اور بیوی کے لیے کپڑا لیا دوا دارو کیا سب معاف ہے اگر کوئی آدمی دس رمضان کو گیارہ رمضان کو اسے زکات دینا ہے اور نو رمضان کو اس نے سارا مال خرچ کر دیا یا اللہ کے راستے میں دے دیا یا شادی کر دی بیٹے کی شریعت اتنی آسان ہے یہ نہیں کہتی کہ تم زکات سے بچنے کے لیے تم نے ہیلے کو تلاش کر لیا شریعت کہتی ہے آج کے دن زکات دینا تھا کل تمہارا مال خرچ ہو گیا ضائع ہو گیا جل گیا خرچ کر دیا چلو تم پر سے زکات معاف ہے اور صرف چار چیزوں پر خاص اپارٹمنٹ ہے کروڑوں کا یا کروں کی زمین ہے تجارت کے لیے نہیں اپنے لیے ہیرے ہیں جواہرات ہیں کپڑے ہیں سوٹ ہے فریج ہے قالین ہے کرائے کے مکانات ہیں اور باغات ہیں کار ہے بنیا ہے کوٹھی ہے کسی پر زکات نہیں ہے کسی پر زکات نہیں پالتو مرغیاں ہیں پالتو گائے ہے بھینس ہے اور دودھ دینے والے جانور ہیں مرغیاں انڈا دینے والی ہیں مزے کرو صاحب چار چیزیں ایک نقدی یعنی کیش پیسہ اور دوسرا سونا تیسرا چاندی چوتھا مال تجارت سال گزرنا سال گزرنے کے بعد دس گیارہ رمضان کو زکات دے رہے ہیں شریعت ظالم نہیں ہے شریعت خونخوار بھیڑیے کی طرح نہیں ہے آپ نے جو ہے قرض کسی سے لے رکھا ہے بینک سے لون لے رکھا ہے یا کسی سے قرض لے رکھا ہے آپ کے پاس سب ملا کر سونا چاندی مال تجارت اور کیش یہ سب ملا کر پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں پانچ لاکھ کی زکات آپ کو نکالنے شریعت نہیں کہتی شریعت یہ کہتی ہے کہ پرسوں گئے مہینے بیٹی کی شادی ہوئی بچے کا ولیمہ ہوا ایڈمیشن ہوا آپ نے قرض لیا تھا وہ قرض اس سے منہا کر دو وہ قرض نکال دو وہ قرض لفٹ کر دو ایک لاکھ کا قرض تھا ایک لاکھ ہٹا دیا اب چار لاکھ کی تم سے زکات دو حالانکہ مال سونا چاندی کیش اور نقدی یہ سب ملا کر جو ہے پانچ لاکھ ہے لیکن شریعت کہتی ہے اس میں ایک لاکھ قرض دار کا حق ہے یا بیوی کا مہر اب تک ادا نہیں کیا اور بیوی کا مہر پانچ ہزار ہے پچیس ہزار ہے اس کو بھی الگ کیا جائے گا اور الگ مطلب شریعت انسانوں کے ساتھ یورید اللہ بکم السرا یورید یرید بکم العسر شریعت آسانی چاہتی ہے کتنا ڈھیل اور کتنی آسانی دے رہی ہے کسی کے پاس لیب کی مشینیں ہیں اس پر زکات نہیں ہے اور کوئی ٹیکسی بھاڑے پر چھوڑ رکھا ہے کرائے پر آٹو دے رکھا ہے آٹو پر زکات نہیں ٹیکسی پر زکات نہیں عمارت پر زکات نہیں زمین پر زکات نہیں ہاں اگر کوئی بروکری کرتا ہے کار لے کر کار بیچتا ہے اسکوٹر لے کر اسکوٹر بیچتا ہے ڈیلر ہے دلال ہے ایجنٹ ہے اور اس نے اس کو خرید لیا ہے تو اگر اس پر زکات فرض ہے تو جس دن زکات اس کو دینی ہے اس وقت اس کی ملکیت کے اندر کتنی کاریں تھیں اور کتنے اسکوٹر تھے یا زمین تھی ویلو لگا کر اس کی زکات اس کو نکالنی پڑے گی اور اگر اپنے استعمال کے لیے بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے باپ کے لیے بھائی کے لیے بہن کے لیے ایک گھر کے اندر دسیوں گاڑیاں ہیں ان پر زکات نہیں بس یہ چار چیزیں ہیں اور وہ بھی ہولا ہول ہاؤل سال کا گزرنا اور پھر اس میں سے قرض نکالنا اور یاد رکھیے گا اور ہر سال ماہ رمضان میں زکات عنوان آتا ہے ہم کہتے ہیں اور ہم سمجھاتے ہیں ہم زمینوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور جب زکات کی بات آتی ہے زکات وہ نکالے جس کے پاس کار ہو جس کے پاس بنگلہ ہو اور جس کے پاس کوٹی ہو اور جس کے پاس عمارت ہو کروڑ پتی ہو لکھ پتی ہو میں نے بتایا زکات فرض کس پر ہوتی ہے کیا معیار ہے شریعت میں زکات کے فرض ہونے کا کیا بنگلہ رکھنا اپارٹمنٹ رکھنا سرکاری کتے بننا نوکری کرنا اور بڑی بڑی تنخواہیں لینا نہ زکات کا معیار یہ ہے کہ چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کا مال مال سے مراد گھر بھی نہیں ہے اللہ اکبر اگر کسی کے پاس گھر ہے عورت بیوہ ہے شوہر کا انتقال ہو چکا گھر کی ویلیو بی ڈی اے کی زمین کے اندر اور قیمتی اپارٹمنٹ کے اندر اس کی ایک جو اس کا ایک حصہ ہے ویلو لگائے تیس لاکھ چالیس لاکھ اور بیوہ رہتی ہے آمدنی نہیں ہے کیا اس سے استطاعت سے مطلب نقدی رہنا کیش پیسہ رہنا سونا رہنا چاندی رہنا مال تجارت رہنا کتنا تیس پر پانچ ہزار کا اگر کسی کے پاس تیس پر پانچ ہزار روپئے ہیں یا تیس پر پانچ ہزار کا مال تجارت ہے یا تیس پر پانچ ہزار کا سونا اور چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے قرض کو نکال کر قرض نہیں ہے اور قرض نکال کر پینتیس ہزار تک نہیں پہنچ رہا ہے تو صاحب نصاب نہیں ہے یہ خود اگر صاحب نصاب ہے میں نے کہا یہ بیوہ یہ یتیم یہ غریب یہ مسکین رہنے کو باپ کی کوٹھی میں رہتا ہے اور قیمتی بنگلے میں رہتا ہے لیکن سونا نہیں چاندی نہیں کیش نہیں مال تجارت نہیں تیس پر پانچ ہزار کا کلر ٹی وی ہے فریج ہے تعلیم ہے وہ لاکھوں تک قیمت جائے لیکن یہ چار چیزوں میں سے سونا چاندی کیش اور مال تجارت ان چار چیزوں میں سے اگر اس کے پاس تیس پر پانچ ہزار کی چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت اگر میرے پینتیس ہزار کہنے کے اندر اونچ نیچ ہو رہی ہے چھ سو بارہ گرام چاندی کی مارکیٹ کے اندر کیا ویلو ہے اگر اسے وہ ریچ نہیں کر رہا ہے اسے نہیں پہنچ رہا ہے اس کو زکات دی جا سکتی ہے اگر وہ ریچ کر رہا ہے اور قرض ہے اور قرض نکالنے کے بعد پینتیس ہزار تک ٹارگیٹ نہیں ہوتا اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے بہرحال پینتیس ہزار روپیے سونے چاندی یا مال تجارت کے مالک پر زکات فرض ہے وہ کوٹھیوں کا بنگلوں کا بڑی بڑی موٹی تنخواہوں کا تصور نہ کرے پینتیس ہزار آج کیا ویلو ہے پینتیس ہزار کی آج کیا قدر و قیمت ہے کہ اگر ایک غریب ہے اس غریب کی عورت کے پر جو سونا اور چاندی ہے کیا وہ پینتیس ہزار کا نہیں ہے یقیناً کبھی جو ہے پینتیس ہزار تک پہنچ جاتا ہے یہ صاحب نصاب ہیں یہ صاحب حیثیت ہیں یہ خود زکوٰۃ نکالنا ہے ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی دیکھیے نماز پڑھنا بڑی بات نہیں نماز کی جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے نماز تو پڑھ رہا ہو وضو بھی کیا ہو غسل بھی کیا ہو کپڑا بھی پاک ہے بدن بھی پاک ہے قبلہ رخ بھی ہے نماز کا وقت بھی ہے نماز بھی صحیح ہے لیکن جانی پر بچے نے پاخانہ کر دیا اور بچے نے پیشاب کر دیا اس جو ہے ہمارا جسم ہمارے کپڑے ہماری نماز سب صحیح لیکن جگہ ناپاک ہے نماز ہو جائے گی نہ اگر کوئی زکات دے رہا ہے اور زکات ٹو پوائنٹ فائیو ہزار کے اندر پچیس روپئے ڈھائی فیصد اگر اپنے مال کی زکات نکال رہا ہے لیکن جسے دے رہا ہے وہ مستحق زکات نہیں ہے مستحق زکات دو طریقے سے ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو جن لوگوں کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے جن سے ہم پیدا ہوئے ماں باپ دادا دادی نانا نانی پر نانا پر نانی پر دادا پر دادی یہ اوپر تک اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہمارے لڑکے لڑکیاں نواسیاں پوتریاں پڑ پوتریاں پڑ نواسے نیچے تک یہ دو ہی چیزیں ہیں ان کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی اور زکات سید کو دینے سے ادا نہیں ہوتی اور زکوٰۃ جس پر خود زکات فرض ہے میرے پاس پینتیس ہزار روپے کا مال ہے دولت ہے سونا ہے چاندی ہے کیش ہے مجھے خود زکات فرض ہے لیکن اگر کوئی مجھے زکات دیتا ہے تو وہ زکات ادا نہیں ہوتی یا ہر کوئی سفیر ہر کوئی فقیر انجانا معلوم نہیں کہ مدرسہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اور ہاسٹل ہے نہیں ہے مسجد کو باندھ رہا ہے یا بیت المال چوروں کا کھانا اور لٹیروں کا اڈا ہے آ کر پوچھا ڈھا کر زکات دے دیا زکات ادا نہیں ہوتی زکات دینے کے لیے تحقیق اور تصدیق ضروری ہے کہ کہیں میرے خاندان کا وہ فرد کہ جسے زکات دوں تو ادا نہ ہو اور دوسری بات کیا یہ مستحق ہے باقیت زکات لینے کے لائق ہے تیس پر پانچ ہزار روپے کا کیش سونا چاندی اس کے پاس نہیں ایک عورت اپنی بچی کی شادی کے لیے کتنے لاکھ جمع کری سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے جمع کری اب وہ بیوہ مانگتی پھر رہی ہے میری بچی کی شادی کو زکات دو میری بچی کی شادی کو جو ہے کے لیے زکات دو ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس معاشرے میں اس سماج میں اس سوسائٹی میں بچوں کا اٹھنا ایک مشکل کام ہے چلو اس کو زکات دے دیں زکات ادا نہیں ہوئی ایک موزن صاحب ایک امام صاحب ادھر سے ادھر سے پیسے کلیکشن کرے ساٹھ ستر ہزار روپے ہو گئے ایک لاکھ روپے ان کو چاہیے اب سیٹ صاحب کو جا کر کہا حضرت زکات دے دیجیے ایک تو یہ کہ زکات معذم اور امام کو دیں گے اور دوسرا میں بیت اللہ کروں گا زکات ادا نہیں ہوئی اس لیے کہ اگر کوئی ماں باپ یا کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا شادی کے لیے بھی اگر پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں حج کے لیے بھی عمرے کے لیے بھی پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ پیسہ قرض کو چھوڑ کر ان کی ملکیت میں اور ان کی ملکیت میں چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت یعنی تیس پر پانچ ہزار روپے کو قرض چھوڑ کر گراف کر جاتا ہے شریعت یہ نہیں کہتی یہ شادی کے لیے رکھا ہے یہ حج کے لیے رکھا ہے یہ عمرے کے لیے رکھا ہے یہ گھر باندھنے کے لیے رکھا ہے شریعت یہ کہتی ہے کس کے باپ نے تمہیں کہا کہ زکات نہ دے کر تم اپنی بچے کی شادی کرو اور شادی کے اندر دنیا کا خرچ کرو اور ڈیکوریشن کرو اور فضول خرچی کرو کس نے کہا کہ زکات کی بھیک لے کر حج کو جاؤ اس لیے زکات سوچ سمجھ کر علماء کرام سے مشورہ لے کر آپ کو دینا چاہیے اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ زکات آج میں کہتا ہوں کہ یقیناً مدارس کو دینا چاہیے اور مدارس میں دارلوم دیوبند مظاہر مدرسہ شاہی جو جن کے کارنامے عالمی انٹرنیشنل لیول پر جمعیت علماء کی تنظیم جو کافروں سے ٹکر کر لے رہی ہے اور مشرکوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور رفاہی کامیں برسرے عام وہ کر رہے ہیں طوفان آتا ہے سیلاب آتا ہے یقیناً یہ مستحق ہے لیکن آپ کے سامنے دو آپشن ہیں ایک آپشن مدرسے کو زکات دینے کا اور ایک آپشن اپنے خاندان کے غریب کو زکات دینے کا چرم قربانی قربانی کا چمڑا ہو زکات ہو سب فطر ہو یا عام سب کا ہو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مدارس کے مقابلے میں وہ غریب زیادہ مستحق ہے اس کو زکات دیجیے گا کیوں اس لیے کہ مدارس کا مدرسوں کا محتمل ہوتے ہیں ان کے سفیر ہوتے ہیں ان کے چندہ لینے والے ہوتے ہیں آپ کے ایک نہ دینے سے مدرسے کے چندے بند نہیں ہو جاتے زکات کی رقم جانا بند نہیں ہو جاتی لوگ قطاریں لگا کر ان کو زکات دیا کرتے ہیں لیکن یہ بیچارہ سفید کپڑے پہن کر عزت کی زندگی گزار کر یہ لائق علورنا سافا کی تفسیر بنا ہوا ہے بولتا بھی نہیں ہے بیچارہ فخر پاخا کرتا ہے اپنی تندرستی نہیں بتاتا مدرسہ اپنا سفیر رکھتا ہے مدرسہ اپنا نمائندہ رکھتا ہے یہ بیچارہ معذم یہ بیچارے غریب کتنے معذم جن کے مکان مسجدوں سے نہیں ملے ہیں آج معذموں کی تنخواہ ساڑھے تین ہزار پانچ ہزار ایک کار کا مینٹیننس نہیں اور کتے کے پالنے والے بڑے کتے اپنے کتے کی پرورش کے اندر اپنے جانوروں کی پرورش کے اندر پانچ ہزار روپے لگا دیتے ہیں آج یہ بلال کا نائف ایڑیاں رگڑ رہا ہے آج یہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر قوم کی نمازیں اللہ کے عرض تک پہنچانے والے فخر فاخر کی زندگی گزار رہے ہیں آج یہ اپنی بیویوں کو جنت کے وعدے اور جنت کی تسکینیں دلا رہے ہیں بیگم جنت میں یہ ہوگا قبر میں یہ ہوگا حشر میں یہ ہوگا جنت تیری جنت مذہب کی جنت امام کی جنت محتمین کی جنت عالم کی ایک ادارے کو ایک بیت المال کو ایک مدرسے کو ایک دارلوم کو دینے سے بہتر اپنے علاقے کے وہ معذم جو مستحق زکات ہیں اس میں بھی کیٹیگری ہے جو بڑے ملاؤں کے معذم ہیں وہ خود صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہیں ان کی بلڈنگیں ہیں ان کی جائیداد ہے ان کی پراپرٹی ہے ان کے پراٹے کراٹے ہیں اور کچھ غیرت مند عزت والے بلال کے نائف جو تمہارے بڑے ہوئے باپ کے پاخانے کے پاجامے کو کاٹنے والے اور ان کی گندگی اور ان کی غلاثت کو صاف کرنے والے کوئی یاد نہیں کرتا کل باپ کی سکرات لگے یہ ملا یاد آئے گا کل یہ ٹکانے لگے غسل دینے کے لیے یہ یاد آئے گا زیارت کے دن چالیسویں کے دن اس کس طرح میں تین پل پڑنا ہو یہ یاد آئے گا اور زکات اور جو ہے روپیہ کرنا خرچ کرنا پیسہ خرچ کرنا وہ گاؤں جس گاؤں کے اندر پیدا ہوا شان پتی سے کار میں موٹے لے جا کر سینا چوڑا کر کر میں یہ گاؤں میں پیدا ہوا اب تم لوگ مجھے سیٹ صاف کہو لا انورنا سا صاحب ان مسجدوں کی آہیں ان مسجدوں کی خادموں کی آہیں ان ممبروں اور مسلوں اور محرابوں پر کھڑے ہونے والوں کی آہیں تمہیں تباہ کر دیں گی اور تمہیں برباد کر دیں گی تمہیں نیست و نابود کر کر دیں گی اور یہ آگ ان کے سینوں سے نکلنے والی تمہیں جلا کر کاکت تر کر کے رکھ دے گی تم ریاکاری سے بچو تم دکھاوے سے بچو محتمن اگر چالیس بچوں کو نہیں پڑھائے گا تیس بچوں کو پڑھا لے گا تیس بچوں کو نہیں پڑھا سکتا بیس بچوں کو پڑھا لے گا مکتب پڑھا لے گا قیام و تام ختم کر دے گا لیکن یہ غریب کیا کرے گا یہ غریب کیا کرے گا یہ اذان بھی دے یہ سوتوں کو جگائے السلام تو خیر من النوم کہہ کر بھی یہ تمہارے مردوں کو ٹکانے بھی لگائے تمہارے مثال ثواب میں بھی کام آئے تمہارے فاتحہ میں بھی کام آئے گھر میں گھر کی غلامی کرے مسجد آ کر متولیوں کی داڑھی مڑے حرام کتوں کی غلامی کرے تمہارے پیرٹ کو صاف کرے تمہارے جانوں کو صاف کرے یہ سب سے پہلے مستحق ہیں یہ بلال کے نائب ان کا خیال کرو یہ مسلم یہ نہ سمجھو اللہ کی قسم میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں جس دن سے مجھے جذبہ جہاد پیدا ہوا جذبہ شہادت سے لگاؤ پیدا ہوا میں روزے کی حالت میں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ دنیا ہیرو جواہرات سے بھر جائے دنیا کا ہر گھر لال قلعہ اور تاج محل بن جائے جب سے میں نے میں جہاد اور میں شہادت کو اور کل امن سلا تین و وہ و مماتی اللہ رب العالمین کو سیوا منایا آج میں کہہ رہا ہوں روزے کے حالت میں پیشاب کی قطرے کی حیثیت کا مقام یہ مال و دولت نہیں لگتے مجھے تم یہ نہ کہو مال کی حص کے بارے میں دولت کے لالچ کے بارے میں آج کیا حالت ہے مساجد کے خدام کی یہ مستحق زکات ہیں ان کو زکات دو اور آپ کے مدرسے پڑھانے والے آپ کے قرآن پڑھانے والے آپ کے خاندان کے غریب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مدرسے کے مقابلے میں ایک دارلوم کے مقابلے میں ایک بیت المال کے مقابلے میں ایک ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو اور وہ شخصیات خاص طور سے بلال کی نائب وہ خاص طور سے نبی کے خلیفہ ہو اور خاص طور سے قرآن کے حامل ہو خاص طور سے دین کے دائی ہو دین کے مملک ہو ان لوگوں کو ترجیح دیجیے آپ کو دوہرا ثواب ملے گا اور ہر آنے جانے والے اور سڑکوں کے اندر فقیر اللہ نام کا پیسہ دے دو زکات دے دو پتا نہیں ان کی حالتیں کیا ہیں ایک مرتبہ میں سہارنپور کے اندر گیا تھا اور وہاں سے مجھے گنگو جانا ہوا اور اتفاق سے اس مدرسے کا نام شہر بنگلور کے اندر بہت سنا تھا میں سمجھ رہا تھا بڑی اسلامک یونیورسٹی ہوگی اب بہت بڑا ادارہ ہوگا اور بہت سارے طلبا اس کے اندر پڑھتے ہوں گے حضرت مدرسہ اشرف العلوم جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوخ ہے اس کے اندر گیا نکل کر ہم جو ہے جا رہے تھے بازار کی طرف میں جس ادارے کو بنگلور کے اندر بڑی اسلامک یونیورسٹی اور بڑا جامعہ سمجھ رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کھیت کے اندر اس مدرسے کا ایک بورڈ ہے اس لیے ہر عالم چور نہیں ہوتا ہر محتمی مچکا نہیں ہوتا لیکن کچھ چور اور کچھ محتمیوں کی شکل کے اندر علماء کی شکل کے اندر سفیروں کی شکل کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں گزشتہ سال ایک چور سفیر پکڑا گیا نہ عالم نہ حافظ نہ کسی مدرسے کا محتمل نہ صرف یہ کہ لاکھوں روپے وہ چندہ وصول کیا کرتا تھا لوگوں کی زکات لیا کرتا تھا بلکہ اپنے ماتحت ایک ٹیم اس نے تیار کر رکھی تھی سفیروں کی اور ان سفیروں کو وہ سند دیتا تھا دارلوم دیوبند کی مظاہر کی ڈپلیکیٹ سند اور ڈپلیکیٹ ربر اسٹام اور کام کیا کرتا تھا یم جی روڈ کے اندر کمرشل اسٹریٹ کے اندر عورتوں کی جو دلالی تھی اور یہ بڑے بڑے دلال تھے فواہشہ عورتوں کے بدکار رنڈی عورتوں کے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کر عورتوں کی دلالی کا پیسہ یہ کمایا کرتا تھا اس لیے ہر کس و ناقص کو اپنی زکات نہ دیجیے گا زکات دینا زکات ادا کرنا زکات نکالنا جیسا قانون ہے زکات جہاں دی جا رہی ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے اور میرے حساب سے ابھی میری فراغت کے بعد انیس سو چوراسی کے بعد میری فراغت بھی شہر بنگلور کے اندر آیا یہاں کے اردو سالار اخبار کے اندر ایک امام صاحب کی خبر بڑی خطرناک قسم کی آئی کہ اپنے گھرانے والوں کے علاج کے لیے انہوں نے اپنی کڈنی تک کو گردے تک کو بیچنے کی انہوں نے اخبار کے اندر اشتہار دیا تھا ایسی ضرورت کیوں ہو آپ زکات دے رہے ہیں وہ سید نہیں ہے مستحق زکات نہیں مستحق زکات ہیں آپ ضرور ادا کیجئے رہا سید کے زکات کا مسئلہ پہلی بات تو یہ ہے کیا آج کا سید سید ہے ایک آدمی نو مسلم ہوتا ہے یعنی ہندو ہوتا ہے الحمدللہ ایمان اسلام کو قبول کرتا ہے بھائی نام کیا رکھا سید نعمان نام کیا رکھا سید عمران سید یہ کہاں سے آ گیا بھائی سید تو وہ ہے جو آل رسول ہے اس قسم کے جو سید جو حقیقی معنوں میں سید نہیں اور سید ہونے کی معقول صنعت نہ شہرت کے ذریعے سے نہ کاغذات ڈاکیومینٹس کے ذریعے سے ہے ایسے سید اگر مستحق زکات ہے اس کو زکات دی جا سکتی ہے ہاں جو سید آل رسول کا ہے زکوٰۃ اپنے مال کی گندگی ہے زکوٰۃ اپنے مال کی خباصت اپنے مال کا ایکسٹرا فاضل ایکسٹرا گندا مال ہے جس کو نکال کر زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے فلٹر کیا جاتا ہے نبی کا خاندان پاک ہے نبی کی اولاد سید پاک ہیں ان کو زکات نہیں دی جا سکتی اب سوال یہ ان کو زکات بھی نہیں دی جا سکتی اور بیچارہ زکات کا مستحق بھی ہے کیا کیا جائے علماء نے فرمایا کہ دوسرے ذرائع سے اس کی مدد کے عام سقات سے عام خیرات سے اور جو ہے اس کا تعاون کرنے سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے اس طراری حالت یعنی بالکل آخری حالت اگر سید کی پہنچ چکی ہے اس سید کو زکات دی جا سکتی ہے خاندان رسول کا بھی ہے پہلے زمانے میں یہ راجے مہاراجے اور بادشاہ یہ لوگ سید کو جو ہے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے خاندان اور اس کو بیت المان سے وظیفہ جایا کرتا تھا ان کی عزت اور اکرام اور احترام کیا جاتا تھا آج کیا سید کیا پٹھان کیا بیگ کیا نواب سب ایک ہو گئے اس لیے اگر سید کو دوسرے ذریعے سے عام مدد سے اگر مدد کرنا ممکن ہے مدد کرے لیکن کوئی مدد بھی نہیں کرتا اور سید سمجھ کر زکات بھی نہیں دیتا تو فکہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے استراری حالت میں زکا دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے یہ اڈوانس کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور بڑا پیچیدہ ہے میں ایک مکان کرائے پر لیتا ہوں ایک لاکھ روپے اڈوانس ایک لاکھ روپے میں نے مالک کو دے دیے جو مالک مکان ہے اس کو دے دیے ایک لاکھ روپے میری نیکیت سے نکل گئے اور مالک مکان کی ملکیت کے اندر چلے گئے نہ میں ایک لاکھ روپے کو استعمال کر سکتا ہوں نہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں ایک لاکھ روپے ہے ہی نہیں میرے پاس ایک لاکھ روپے مالک مکان کے پاس ہے اور مالک مکان اس ایک لاکھ روپے سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے اس کو ایک نہ ایک دن کرایہ دار کو لوٹانا ہے اگر ہم کرایہ دار کو کہیں بھیا زکات نکال وہ کہے گا دوڑے گا لٹ لے کر والی صاحب کیا کہہ رہے میری ملکیت سے نکل گیا میں فائدہ بھی نہیں اٹھا رہا ہوں ہاں یہ بات ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ پیسہ لوٹ کر آئے گا اب کہاں ہے وہ پیسہ اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے سامنے والا میں کیوں زکات نکالوں ارے بھیا تو نہیں زکات نکالتا ہم گئے مالک مکان کے پاس مالک مکان صاحب آپ کے پاس چار لاکھ روپے تھے ایک لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر آپ کو ملے آپ پانچ لاکھ روپے کے مالک ہو گئے اور خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں کرایے پر کرایہ کے مکانات بنا رہے ہیں ایک کام کیجیے گا آپ اس کی زکات نکالیے مالک مکان کہتا ہے دماغ خراب ہے زکات اس کی نکالی جاتی ہے جس کے ہم مالک ہوں ہم اس کے مالک نہیں ہیں مالک تو کرایہ دار ہے وہاں گئے وہ اس کو دکھاتا ہے ان کے پاس آئے وہ ان کی طرف جاتا ہے اور یہ مسئلہ بڑا الجھن والا اور اختلافی مسئلہ ہے علماء ہر مسئلے کا حل نکالتے ہیں علماء نے اس کو رحم سے تعبیر کیا گروی سے تعبیر کیا پہلے یہ معلوم کرنا ہم ایڈوانس جو دیتے ہیں دکان کا مکان کا اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے اس کی حیثیت ایک گروی کی ہوتی ہے یعنی ہم نے مالی کے مکان کو ایک لاکھ روپے دیے کل راتوں رات کرایہ چڑھا کر ہم بھاگ گئے مالی کے مکان کے پاس ڈپازٹ ہے وہ ایک لاکھ روپے میں سے کرایہ وصول لے گا پانی کی بل چڑھا کر بھاگ گئے مالی کے مکان اس میں سے ادا کر دے گا بجلی کا بل چڑھا دیے مالی کے مکان ادا کر دے گا ہم نے گھر کی دیواروں کو ڈیمیج کر دیا خراب کر دیا تو گویا یہ جو ہم رقم مالی کے مکان کو بطور ایڈوانس کے دے رہے ہیں یہ رحم کے اعتبار سے ہے اور رحم کا مسئلہ یہ ہے رحم رکھنے والے پر بھی زکات نہیں اور جس کے پاس رحم رکھی جا رکھا جا رہا ہے مال اس پر بھی زکات نہیں لہذا ایڈوانس کے مال پر کرایے دار پر بھی زکات نہیں اور مالی کے مکان پر بھی زکات نہیں اب رہی بات ماٹی کیچ کی ماٹی کیچ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مالی کے مکان کو قرض دیتا ہے پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے اور اس کا جو کرایہ وہ گھر کا دس ہزار روپے کرایہ سود کے طور پر لیتا ہے اور کرایہ کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کرایہ دار کو ماٹی کیک لینے والے کو مالی کے مکان کو نہیں وہ جو پانچ لاکھ دس لاکھ روپے اگرچہ یہ معاملہ کرنا حرام ہے ناجائز ہے ماٹی کیچ کا کاروبار کرنا دلالی کرنا لینا دینا مالک مالک اور ماٹی کیچ لینے والا تمام کے تمام گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں اور ایک سو روپے دو سو روپے تین سو روپے کرائے پر دینا یہ شرارت پر شرارت حرامی پنا پر حرامی پنا ہے اس لیے کہ اس اپارٹمنٹ کا اس بنگلے کا اس کوٹھی کا اس گھر کا بیت الخلا دو سو روپے میں نہیں آتا حمام اور ٹائلٹ میں نہیں آتا اس سے بہتر آپ تین سو روپئے صدقہ کر دو خیرات کر دو اور کسی مسجد کے اندر چندہ دے دو یہ دینا شریعت کے ساتھ کھلواڑا ہے اور شریعت کے ساتھ مذاق ہے بہرحال ماٹی کیچ کے اندر جو ماٹی کیچ کے طور پر گھر لیا اس پر زکات ہے جو دکان کا مکان کا مالک ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے زکات کے مسائل بہت حساس ہیں بہت شفاف ہیں اور بہت باریک ہیں آپ اسلام کے اس مستحکم اور طویل اور مضبوط فریضے کو علماء کرام سے رجوع کر کر علماء کرام سے معلوم کر کر علماء کرام کی اس سے استفادہ کر کر ان کے علم کی تقوی کی روشنی میں زکوٰۃ کے اس اہم فریضے کو ادا کیجیے ورنہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا آخا حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور مکے کے اندر کانے کعبہ کی پاس ایک دیواری ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ادھوری ہونے پر اس دیوار کو بنا دیا گیا اس کو حتیم کہتے ہیں آخا اس میں تشریف فرماتے ایک صاحب آئے فرمایا مسلمانوں کا پلا قبیلہ جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا اور ان کا مال وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا آخا نے فرمایا انہوں نے شاید اپنے مال کی زکات نہیں دی ہوگی مال کی زکات نہ دو گے یہ مال دوا میں لگے گا یہ مال کوٹوں اور کچہریوں کے اندر لگے گا یہ مال عدالتوں کے اندر لگے گا یہ مال چوری چلا جائے گا یہ مال جل کر ہو جائے گا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہستین امبان کمب زکات اے لوگوں اپنے مال کو زکات کے قلعے کے اندر مضبوط کر دو یہ زکات کے قلعے میں یہ مال چلا جائے گا پھر یہ ضائع نہیں ہوگا یہ تلف نہیں ہوگا یہ تباہ نہیں ہوگا یہ برباد نہیں ہوگا مسلمانوں اسلام کے فرائض پر اگر صحیح مانوں کے اندر عمل پیرا ہوگے تو عزت کا تاج آج ہمیں دوبارہ پہنا دیا جائے گا مسلمانوں جہاں مدارس کا خیال کرتے ہو جہاں مریموں کا معذروں کا سفیروں کا اور جو ہے اپنے خاندان کے بیڑوں اور مسکینوں کا خیال کرتے ہو اس بات کا بھی خیال کرو جو آج ہماری لیے خوشیاں بانٹ رہے ہیں انہوں نے رمضان کے مہینے کو بدر کا مہینہ بنا دیا رمضان کے مہینے کے اندر جہاد کی یاد تازہ کر دی کہ جس کا تعلق امریکی کتوں سے نہ ہو اور جس کا تعلق یہود و نصارہ سے نہ ہو اور جس کا حسب نصب ان سفید ناپاک نجس سور سے بدتر مخلوق سے نہ ہو الحمدللہ الحمدللہ رمضان کے پہلے اشرے کے اندر ان مجاہدوں نے ان کی کمر کو کس کر ان کو جہنم رسید کر کر ایک چنوٹ ہیلی کاپٹر کو جو ہے جہنم رسید کر کر تینتیس فوجی کسی کا ہاتھ کسی کا پیر اور کسی کے جسم کے پرخ سے سلام ہو ان مجاہدوں پر سلام ہو ان غازیوں پر سلام ہو ان بدر کی یاد تازہ کرنے والوں پر کہ ہم جیسے ہجڑوں کے دل کو خوش کر دیا ہم جیسے جو ہے ناپاکوں کو تم نے مسرت کے جو ہے لہر دوڑا دی اور عید آنے سے پہلے عید کا تحفہ تم نے دے دیا برے دن آ چکے ہیں مسلمانوں برے دن آ چکے ہیں زکات کا فریضہ نماز کا فریضہ داڑھی کا شیار میرے محبوب کی سنتیں رمضان کے روزے رمضان کی تراوی اکرام احترام میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر اس اشرے کے اندر ان دنوں کے اندر اگر تم مضبوطی سے ان کاموں کو تھام لو گے میرے اللہ کی قسم بی بی سی تڑپ رہی ہے سی این این تڑپ رہا ہے آج تک کی نیوز اور جی نیوز بریکنگ نیوز کے لیے تڑپ رہے ہیں امریکہ آکسیجن لے کر جیسے کوئی مردہ جب چلا جاتا ہے آخری حالت کے اندر اس کو آکسیجن دیا جاتا ہے آکسیجن نکالا جائے وہ مر جاتا ہے میرے رب کے خصب وقت کے فرعون کو اب حالات کا آکسیجن خدا کے عذاب کا جو ہے آکسیجن دے دیا گیا ہے اس کو نکالا جائے گا وہ فوراً مر جائے گا بریکنگ نیوز آئے گی امریکہ تباہ ہو گیا فرعون غرق ہو گیا لٹل دجال چھوٹا دجال نمودار ہوا تھا اس کے جسم کے پرت سے اڑ گئے امریکہ کی معیشت امریکہ کی اکنامی تباہ ہو چکی ہے بھکاری ہو چکا ہے ایک ایک فوجی پر کھربوٹ ڈال ڈالر خرچ کر کر عراق گیا تھا افغانستان گیا تھا فلسطین گیا تھا یہ کہہ کر مصر گیا تھا شام گیا تھا لبنان گیا تھا سوڈان گیا تھا کہ میں بہت بھاری کام کروں گا پتا کا جھنڈا لے رہا لیکن آج چکندر کی طرح گلے کے اندر پھنس چکا ہے نہ نکلنے بنتا ہے نہ ٹوٹنے بنتا ہے ہر آئے دن تابوتوں کے اندر اس کی منہوس لاشیں آج امریکہ کو روانہ کی جا رہی ہیں اس نے صحافیوں کو اور میڈیا کو کہہ دیا ہے اتنا دلیل نقشہ تم دنیا کے سامنے نہ دکھاؤ ہم دنیا کو سپر پاور کہنے والا اب سپر پاور نہیں سپر پاور سات فیر رے سپر پاور زیرو پاور ہونے جا رہا ہے مسلمانوں قدم بڑھاؤ اللہ کے دس قدم آئیں گے چل کر آؤ اللہ دوڑ کر آئے گا بریکنگ نیوز بے تاب ہے آکسیجن نکالا جائے گا یہ فرون دم توڑ دے گا ان شاء اللہ سنت دینو کلاما کل جھوٹی تار پارٹی دیا تھا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اماما تیری جھوٹی تار پارٹی سے ہم جو ہے تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہم کہیں گے یہودیوں کے ناپاک قدم اس وائٹ ہاؤس سے نکالیں گے ہم کہیں گے امریکہ کی سرزمین کے اندر کلمہ طیبہ کا پرچم لہرائے گا ہم کہیں گے بیت المقدس کے اندر ایک سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوگا اور تیرے یہودی اسرائیلی کتوں کو قدم وہاں سے اکھاڑے گا اور ان کا برا وقت آ چکا ہے خود فلسطین کے اندر یہ یہودی خود اسرائیلیوں سے ناراض آ چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں ان کی قبی حرکتوں سے آج انہوں نے ایک جلوس نکالا ہے اور ایک مارچ کیا ہے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے ہیں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے ہیں آج مجاہدوں نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک کا تحفہ یہ دے کر خوش کر دیا کہ امریکی کتوں کو واقع جہنم کر دیا کس کو خوشی نہیں ہوگی کس کو خوشی نہیں ہوگی فرعون کے شکست کھانے سے کس کو خوشی نہیں ہوگی لیکن دجال کے جسم کے پرت کے اڑنے سے کس مومن کو خوشی نہیں ہوگی اسلام کا پرچم بلند ہونے سے مولانا طاہر صاحب نام کے ایک صاحب نے اور دگنی کامیابی انہوں نے کر لی ایک تیر سے دو شکار جھوٹا مکار ایار اس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر جو ہے حرامی پنا اس نے اسامہ کا جب آپریشن کیا تھا آباد کے اندر تو اس وقت یہی کہا تھا کہ ہمارا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تکنیکی خرابی اس کے اندر پیدا ہو گئی اور وہ جل کر خاک ہو گیا ارے بھائی فل سکس ٹیم جو امریکی فوج کی نہایت حساس اور سب سے اونچی ٹیم ہے اور دنیا کا موسٹ وانٹڈ وانٹیڈ تمہارا دہشت کر حضرت اسامہ کے آپریشن کے لیے جا رہے ہو تو تم نے امریکہ کے خانے سے اس کراپ مرچنٹ کی دکان سے ہیلی کاپٹر خریدا تھا کتنے ٹیسٹ نہیں کرائے ہوں گے کتنے دنوں سے اس کی دیکھ بھال نہیں کرائی ہوگی ہر مجاہدین کے کو ہر مسلمانوں کی فتح اور شادمانی کو یہ ٹیکنیکی خرابی یہ ہوائی جہاز کی خرابی بتاتے آئے ہیں انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی کہ افغانستان کے اندر بھی یہ ٹیکنیکی خرابی سے یہ چینوک جو ہوائی جہاز تھا یہ ہیلی کاپٹر تھا یہ تباہ ہوا لیکن یہ جھوٹ زیادہ منظر عام پر نہ آ سکا بلکہ خود امریکی میڈیا نے کہہ دیا یہ مجاہدوں کی کارستانی ان کی سیاست ایمانی ان کی رمضان کی بدر کی طاقت ان کی رمضان کے روزوں کی قوت نے ہمیں تباہ کر دیا برباد کر دیا مولانا طاہر نے اس سیل سکس ٹیم کو فون کیا کہ فلاں سعید آباد علاقے کے اندر طالبان کا جم کٹا جمع ہو رہا ہے میٹنگ ہو رہی ہے اب یہ خوش ہو گئے ایک بہت بڑی چیز ہمارے ہاتھ لگ گئی اور مولانا طاہر کو کہا اتنے لاکھ ڈالر ہم تمہیں بطور انعام دیں گے اگر ان طالبان کے امیروں کا سفایا ہو جائے گا ان مجاہدوں کا سفایا ہو جائے گا لیکن سفایا کہاں ہونے تھا جنگ کے میدان کے اندر اس قسم کے معاملے پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور یہ فراست ایمانی ہے فون کر کر عذاب کی دعوت دی فون کر کر ان کو عذاب کے خیمے کے اندر بلایا اور ان کے جو ہے ان کے جو راکٹ لانچر تھے وہ پہلے سے تیار تھے اور ان کو فضا میں تباہ کر دیا برباد کر دیا ایک ملک جس کے اندر سوئی کا کارخانہ نہیں ایک ملک جس کے اندر ایک گولی ایک ہتھیار ایک اے کے فورٹی سیون نہیں بن سکتا کیا اب بھی مجاہدوں پر اللہ کی نصرت اور ان کے ساتھ فتح اور کامیابی ان کے قدم چونتی ہے کیا اب بھی اس واقعے کے بعد کوئی مسلمان انکار کر سکے گا فضا زمینی فتح تو انہوں نے حاصل کر لی فضا کے اندر بھی جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی امریکہ کے قدموں کی جوتی لیکن ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کا ہاتھ جس پر ہوتا ہے سائنس اس کے سامنے ہار جاتی ہے ٹیکنالوجی اس کے سامنے شکست کھا جاتی ہے نمرود کو میرا رب زمین کے اندر گھسا کر عذاب دے سکتا تھا نمرود کو میرا اللہ آگ کا عذاب دے سکتا تھا نمرود کے پرت سے اڑا سکتا تھا میرے اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کے وجود کو ختم کر کر قیامت تک کے آنے والے نمرودیوں کو قیامت تک کے آنے والے امریکی یہودی عیسائی کافی کتوں کو جو مسجد علماء داڑھی کے دشمن مسجدوں کے دشمن اداروں کے دشمن قرآن کے دشمن ان کے لیے بتا دیا کہ ہم تمہیں ایک لگڑے مچھر سے تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے مسلمانوں رمضان المبارک کا رحمت کا شرح ختم ہو چکا ہے مغفرت کا شرح شروع ہو چکا ہے آج جوڑ کر دس بستا میں تم سے بھی مانگتا ہوں سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ اللہ کے لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی نیت کر لو تراوی کا اہتمام کرو آخری اشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کرو جماعت پرستی جمعیت پرستی شخصیت پرستی تھوک دو تلا کے دے دو دین کی سر بلندی اپنا مشین بنا لو کچھ ہجڑے ایک جگہ بیٹھ کر میٹنگ کیے کیا میٹنگ کرے بھائی ہمیں دین کی دعوت دینا رمضان میں عورتہ میں مردہ میں لیکن بدر کا واقعہ بیان نہیں کرنا حضرت خنسا کا واقعہ بیان نہیں کرنا معاذ معاوس کا واقعہ اللہ ان ہجڑے کتوں کو تباہ کرے برباد کرے یہ اسلام زندہ ہے بدر کے صدقے میں یہ اسلام زندہ ہے حضرت خنسا کے صدقے میں یہ اسلام زندہ ہے معاذ اور معاوث کے صدقے میں یہ یہودی ایجنٹ جو آج جو ہے مسلمانوں کے مبلغوں کے کے راہبوں کی شکل میں مسلمانوں کی جماعت کے اندر آ کر کہتے ہیں نہ بابا بدر کا بیان نہ کرو نہ بابا بھائی کیوں نہ اور بے پردہ عورت مجمع میں آ جائے اسے ٹوکو نہیں اسے بے پردگی کے بارے میں مت کہو کیوں اکھڑ کر چلے جائیں گے لوگ بدر کا بیان کریں گے ڈر کر چلے جائیں گے کبھی اللہ کو مشورہ دے سورہ توبہ قرآن میں کیوں رکھا اللہ کو مشورہ دے سورہ انفال کیوں رکھا اللہ کو مشورہ دے کلام پاک کے اندر ساڑھے آٹھ سو آئے تھے جی ہاتھ کے کیوں رکھیں کمینوں ملون مردود یہ انگریز کی نطفے کا پیداوار ہے یہ دائی کی شکل میں آ کر امت پر جذبہ جہاد دور کرنا چاہتا ہے آج اس کو بیدار کرو آج اس کو اجاگر کرو آج امر بھی معروف اور نہیں ان منکر کے دو لاٹیاں ہیں ان سے دین چلے گا یہ نئی دین کے پیدا کرنے والے یہ دین کے دشمن اللہ کی قسم یہ یہودی ایجنٹ ہیں کیا کیا کیا کیا مسلمانوں کو ہجڑا بنایا مسلمانوں کو بزدل بنایا مسلمانوں کو نکما بنایا آج مسلمان ملا عمر کا نام لیتا ہوا شرماتا ہے فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کا نام لیتا ہے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر یڈورپا جو زانی جو قاتل جو لٹیرا اخباروں کی سرخیوں میں اس کا نام آ سکتا ہے اور بی بی سی میں اس کا نام آ سکتا ہے کیا یہ ملا عمر اس سے گیا گزرا ہے یہ اسامہ اس سے گیا گزرا ہے اتنا نکما بنا دیا مسلمانوں کو اپاہج بنا دیا مسلمانوں کو منگڑا بنا دیا مسلمانوں کو لولا بنا دیا مسلمانوں اللہ کے لیے ایسے دائیوں سے ایسے راہبوں سے ایسے کریبیوں سے بچے رہو تبھی تو حالت یہ ہے دلی کے اندر صرف صرف دلی دلی کے اندر نو سو مسجدیں ایسی ہیں جس کے اندر تالا لگا ہوا ہے آؤ نماز کی دعوت دینے والوں مہرولی علاقے کے اندر گزشتہ جمعہ کا عنوان کھانا کہ وہ مسجد جہاں کتوں کی سیر کرائی جاتی ہے دلی کی مہرولی کی مسجد آج صبح میں یہ انگریز کتے یہ ناپاک نجیس ان نمل مشرقوں نے نجیس کتے ساتھ لے کر اس مسجد کے اندر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور کتا قبلے کی دیوار کے اندر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنے والوں نماز کی دعوت دینے والوں دلی کی دو سو مسجدیں تمہیں حیال الصلاح حیال الفلاح کہہ کر پکار رہی ہیں وہاں کا ممبر وہاں کا مسلح وہاں کا محراب تمہیں صدا دے رہا ہے اور تم یہ کہتے ہو نہ بابا بدر کی بات مت کرو کنسا خولا کی بات مت کرو مات اور موبیز کی بات مت کرو یہ ظالم یہ ظالم اگر مانیں گے میرے اللہ کی قسم بدر کی مانے مانیں گے یہ مانیں گے خولا کی زبان مانیں گے یہ مانیں گے ماس اور واپس کی مانیں گے یہ لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانتے باتوں سے نہیں مانتے ان کو بدر کی زبان میں بات کرو ان کو عہد کی زبان میں بات کرو اور اس کے لیے رمضان المبارک میں یہ بدر کا مہینہ لوگ کہتے ہیں افطاری کا مہینہ لوگ کہتے ہیں شہری کا مہینہ لوگ کہتے ہیں تراوی کا مہینہ ان سے بڑھ کر ایک چیز ہے یہ بدر کا مہینہ ہے یہ جہاد کا مہینہ ہے یہ حزرے کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کی فتح اور کامیابی اور کامرانی کا مہنا ہے الحمدللہ مسلمان الا کلیمت اللہ کے لیے اس ماہ مقدس میں قدم اٹھاتا ہے ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے وہ صرف سکس تین جو اے بیٹا بات کے اندر حضرت اسامہ کو شہید کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور جہاں اس کا ایک ہیلی کاپٹر جہنم رسید ہوا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان مجاہدوں نے حضرت اسامہ کا بھی انتخاب لے لیا وہی سیل سکس ٹیم جو فوجیوں کی سب سے اونچی حساس ٹیم ہے اس کو بلایا اور فضاؤں کے اندر ان کے پرف سے اڑا کر ان کو باطل جہنم کر کر حضرت اسامہ کے چاہنے والوں کے کلیجے کو اور ان کے دلوں کو راحت پہنچا پہنچا دی سلام ہو ان مجاہدوں پر سلام ہو ان غازیوں پر سلام ہو ان جو ہے اللہ کے راستے میں مر مٹنے والوں پر ارے یہ امریکی کتے آئے تھے مائک ملن نے کہہ دیا کہ بھائی تمہیں بہت دنوں تک صبر سے کام لینا پڑے گا اب امریکہ کی معاشی حالت امریکہ کی اکنامی تباہ ہو چکی ہے تمہیں تنخواہ نہیں دیکھ سکتے ایک تو یہ حادثہ ان کے حوصلوں کو پس کر چکا ہے اور دوسرے مائک ملن کا ایک اعلان کہ تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی ان کے حوصلوں کو مزید پر کر چکا ہے ارے وہ تو مجاہد تھا جس نے اپنی جان اللہ کو بھیجتی ہوئی تھی جس نے اپنا مان اللہ کو بھیج دیا تھا اسے تنخواہ کی ضرورت نہیں تھی اسے روپیوں کی ضرورت نہیں تھی وہ جان کے بدلے وہ مال کے بدلے وہ شہادت کا طلبگار تھا ان کے حوصلے آسمان کی کن م مندروں پر اور ان امریکی کتوں کے حوصلے کتنے اسفل تاپلیم کے اندر پہنچے ہوئے یہ تنخواہوں کے بھکاری گھروں کے اندر بیویاں رو رہی ہیں باپ رو رہا ہے اولاد رو رہی ہے کہ تنخواہیں کئی مہینوں کی نہیں نکلی قرض پر ان کا قرض بڑھتا جا رہا ہے کرائے پر کرایہ بڑھتا جا رہا ہے مالک کے مکان ان کو تھوک رہا ہے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اللہ آخرت میں بھی خطرناک عذاب دے گا یہ راستہ اپناؤ بدر کا راستہ اپناؤ رمضان کا راستہ اپناؤ الا کلیمت اللہ کا راستہ اپناؤ مسلمانوں یہ کیا چچورے فن کے اندر پڑے ہو کہ روزوں کو چھوڑ دیا تلابی کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا سنتوں کو چھوڑ دیا جس دن مسلمان اللہ کا ہو جائے گا نبی کا ہو جائے گا میرے رب کی قسم لکھ کر رکھ لو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور دلی کے اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر انشاءاللہ اسلامی پرچم لہرائے گا کلمہ طیبہ کی صداؤں سے یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ کافی مشرقوں کے ناپا پاک نجستان پیٹ سے بھر جائیں گے یہ اپنی وہ کوئی میری دیکھوں اپنے آپ پر جائیں گے اس لیے مسلمانوں اس لیے عبرت کی اور اس لیے نصیحت کی اس لیے نو عزت کی اپنے آپ کو رمضان سے باندھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے علماء کرام اولیاء اظام صلحاء الزام سے جب تک آپ اپنا نیٹ ورک مضبوط نہیں کرو گے رابطہ اور تعلق پیدا نہیں کرو گے تنہا تمہاری عبادتیں نفع نہیں پہنچا سکتی اس لیے ان کی رہبری کے بغیر اور ان کے جو ہے سائے اطوفت کے بغیر ہماری عبادتوں کی لذت ہمیں نہیں مل سکتی حلاوت نہیں مل نہیں مل سکتی اسی لیے حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ متاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے متاف جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور طواف کیا جاتا ہے ایک صاحب آئے جن کے پیر و مرشد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور طواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں کی جا سکتی قرآن یہاں پڑھا جا سکتا ہے گھر میں پڑھا جا سکتا ہے دیہات میں پڑھا جا سکتا ہے شہر میں پڑھا جا سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہے نہیں لیکن طواف یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے کعبے کے پاس کی جاتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں کی جا سکتی حضرت سے سوال کیا حضرت طواف کروں کہ پیر و مرشد کی محفل میں بیٹھوں ہم ہوتے تو کہتے بابا پیر و مرشد تجھے تیرے گاؤں میں بھی مل سکتا ہے تیرے وطن میں مل سکتا ہے تیری خانخواہ میں مل سکتا ہے جا پہلے طواف کر لے یہاں تک علماء نے فرمایا نفلی عمرہ کے مقابلے میں طواف کرنا افضل ہے طواف اللہ کے گھر کا اللہ کی تجلیات کا اللہ کے انوار و برکات کا طواف بہت قیمتی عبادت لیکن کیا کہیے گا اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ اللہ نے فرمایا مومن کی فراست بڑی طاقتور ہوتی ہے حضرت نے فرمایا جاؤ اپنے پیر و مرشد کی محفل میں بیٹھو بیٹھ تو گئے لیکن حلق کے نیچے بات نہیں اتری حضرت پیر و مرشد کی محفل میں کبھی بھی بیٹھا جا سکتا ہے لیکن کھانے کا جو ہے کا نہیں ملتا آپ نے کیوں کہا فرمایا اللہ کے کعبے کو دیکھنے والے پر خدا کی رحمتیں اترتی نہیں اترتی اللہ کے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے نہیں ہے فرمایا اللہ کے کعبے کو اگر کوئی دیکھے اس پر صرف دیکھنے پر دس رحمتیں اترتی ہیں اور کوئی اس کا طواف کرے اسے اور مزید رحمتیں برکتوں سے مالا مال کہا کہ ان رحمتوں کو دیکھنے کے لیے ان تجلیات کو دیکھنے کے لیے ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے ایک اندھا کعبے کو دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا جیسے ظاہری کعبے کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے کعبے کے انوار و برکات اور تجلیات کو دیکھنے کے لیے فراست والی آنکھ کی ضرورت ہے پہلے آنکھ بنا بعد میں کعبے کا سواب کر رمضان کا مہینہ بزرگان دن آئے رہتے ہیں علماء کی مجلسیں یہاں بھی الحمدللہ للہ کے بعد مجلس قائم ہوتی ہے زمین کو جھنجوڑنے والے بیانات اور اسلاف کے واقعات عورتوں کے اصلاحی مواعد یہ اور حالت حاضرہ آپ کے سوال اور جواب یہ سب چیزیں رہتی ہیں آپ آئیے گا اگر آپ اپنے علاقے میں ترابی کنٹینیو نہ کر چکے ہیں یہاں اپنے سلسلے کو قائم کریں اور جو سلسلے کو قائم کیے ہوئے ہیں وہ اپنے سلسلے کو منقطع نہ کریں اپنے یہاں جو اکابرین اور علماء ہیں ان کی مجالس میں جائیں ان بزرگوں سے بیتوں خاص طور سے وہ علماء اور وہ اکابرین جو مجاہدانہ مزاج رکھتے ہو ان کی قربت کو حاصل کریں خاص طور سے اگلی جمعہ کے اندر میں نے بتایا یہ جو یہودیوں نے ایک نعرہ دیا ہے اور ایک جملہ دیا ہے اخلاق سے اسلام پھیلا یا تلوار سے پھیلا اس کا ہم آخری فیصلے کے اندر پہنچیں گے جیسے کہ آپ نے سنا یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ اللہ کے راستے میں لٹانے کا مہینہ مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی تھی کافی رقم اس کی وادی الادا ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جاتے ہوئے اس کا تعاون کرتے ہوئے جائیں اور خوب سے خوب اس کی اعانت کرتے ہوئے جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل گھروں کے اندر ایک عام شکایت یہ ہے کہ بھائی جن کا سایہ ہو گیا شیطان کے اثرات ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانا کو ایک تعویذ دی جس کو حدیث کی زبان کے اندر ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے اور حضرت ابو دجانا نے جب نبی کا یہ خط اپنے گھر کے اندر لگایا شیطان بھاگ گیا ابلیس بھاگ گیا ابھی رانچی سے میرے پاس ایک مفتی صاحب آئے سو کی تعداد کے اندر ہل سے ابو جانا اس کو لے کر گئے انہوں نے کہا کہ کئی گھروں سے الحمدللہ للہ اثرات دور ہو گئے پھر لوگوں کی فرمائش پر انشاءاللہ شاء اللہ سنن و نوافی کے بعد باہر یہ فروخت کیے جائیں گے اپنے لیے عیزہ اقارب کے لیے بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے اس سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے بہت بڑی تعداد کے اندر اس کو خرید کر آپ اسے مفت کے اندر یا ایسال ثواب کے لیے تقسیم کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک مستحکم فریضہ زکات صحیح طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے جذب جہاد سے اور جذب شہادت سے وابستہ فرمائے اللہ رمضان کا احترام اکرام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین